السلاۃ والسلام علیکہ یا نبی اللہ وعلا علیکہ وصحابی کا یا نور اللہ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدری چینل کے ناظرین سلسلہ ہے نغمات رضا شاید آپ کو میرے چہرے کی مسکراہٹ کچھ بتا رہی ہو آج بہت خوشی ہے خوشی کیوں ہے کہ آج نغمات رضا میں اس کلام کو شامل کرنے جا رہے ہیں جس میں ہم سب کے آقا مدینے والے مصطفیٰ معراج کے دولہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے معراج شریف کے سفر کو ذکر کیا گیا ہے جی ہاں آج قصیدہ معراج انشاءاللہ پڑھیں گے بھی سنیں گے بھی جھومیں گے اور سمجھیں گے بھی بہت بار سنا ہوگا مگر شاید اس کے بہت سارے اشعار مدری چل کے ناظرین ہم سمجھ نہ سکے آج اعلیٰ حضرت کی شاعری کا وہ شاہکار سننے جا رہے ہیں یقیناً تیار ہو جائیے دل جھومتے جائیں گے اللہ نے چاہا روح بھی جھومے گی اور اعلیٰ حضرت سے محبت میں بھی اضافہ ہوگا اور ان کے صدقے نبی پاک علیہ السلاۃ اسلام کی محبت میں بھی اضافہ ہوگا اے میرے بیچ اسلامی بھائیوں میں کا سفر بڑا مبارک سفر بڑا نورانی سفر شاعر لکھتے ہیں نا عرش سے نور چلا اور حرم تک پہنچا سلسلہ میرے گناہوں کا کرم تک پہنچا تیری معراج کہ تو جانے کہاں تک پہنچا میری معراج کہ میں تیرے قدم تک پہنچا ایک نئی جگہ ہے ایک نیا انداز ہے اور میں آج اکیلا ایک ناتھ خواہ کے ساتھ نہیں آج الحمدللہ چار چار بڑے پیارے خان رسول میرے ساتھ ہیں نئی کی پھبن میں کعبہ نکھر کے سور کے کے کے نکھرا حجر صدقے کمر میں رنگ لاکھوں بناؤ کے تھے کعبے کا ذکر بھی ہے دولہا کا ذکر بھی ہے کسی تل کی بات بھی ہو رہی ہے یہ کیا خوبصورت گفتگو ہے ذرا سمجھیے میرے بیچ اسلامی بھائیوں اب یہاں جو کچھ مشکل الفاظ ہے پہلے اس کا معنی عرض کر دیتا ہوں یہاں جو حجر ہے اس سے مراد حجر اسود ہے پھبن سے مراد سجاوٹ اور حسن ہے سورا یعنی آراستہ ہونا نکھرا یعنی صاف اور اجلا ہونا تل یہ جسم پر جو تل ہوا کرتا ہے اے میرے بیچ اسلامی بھائیو اس شیر کا مطلب کیا ہے کعبہ مشرفہ سبحان اللہ معراج چونکہ مکہ مکرمہ سے ہوئی تو اس اس لیے رات کعبہ دیکھنے والا تھا جیسے لگتا ہے کہ دلہن نے خوب بناؤ سنگھار کیا ہوا ہے یعنی نکھر کے سنورا سور کے نکھرا اللہ اللہ میرے میٹھے اسلامی بھائیوں یعنی نبی پاک علیہ رات والسلام کے معراج کی خوشی میں کعبہ خوب نکھر کر سور کر ایسا اجرا ہوا ایسا اجلا ہوا حسن و جمال کی انتہا ہو گئی اور حجر اسود جو کعبہ مشرفہ کی کمر میں ایک تل کی مانند ہے اب حضر اسود کو تل کی مثال کے طور پہ بتایا گیا اور اس میں بھی لاکھوں خوبصورتیوں کے رنگ بھرے ہوئے تھے اب میرے میٹھے اسلامی بھائیوں ہو سکتا ہے کسی کے ذہن میں یہ سوال آئے کہ کعبے کو دلہن کے لیے کیوں استعمال کیا نبی پاک علیہ السلات السلام کو اس قصیدے میں کئی بار دولہا کے طور پر استعمال کیا تو دولہا اور دلہن کی تو شادی ہوتی ہے تو کیا صرف دولہا اور دلہن کسی شادی کی ہو جوڑے کے لیے استعمال کیا جا سکتا ہے ایسا نہیں میرے میٹھے اسلامی بھائیوں یاد رہے کہ حدیث پاک میں پیارے آکار سات اسلام فرماتے ہیں کہ جب حضرت امام حسن اور حسین یعنی حسنین کریمین جنت میں داخل ہوں گے تو جنت نئی دلہن کی طرح خوشی سے جھومنے لگے گی اشتعارے کے طور پر مثال کے طور پر یہ لفظ استعمال کیا جاتا ہے اسی طرح میرے بیچے اسلامی بھائیوں کئی بار آپ نے سنا ہوگا کہ جو جمعہ کا دن ہے حدیث میں جمعے کے دن کو بتایا کہ بروز قیامت نئی دلہن کی طرح اسے اٹھایا جائے گا اور اسی طرح سورہ رحمان کو قرآن کی دلہن بھی کہا جاتا ہے سبحان دلائل الخراج شریف اور بہت ساری کتابوں میں پیارے آقا علیہ آکا والسلام کو سلطنت الہی کا دولہا اور عروس کے لفظ سے یعنی دولہا کے لفظ سے استعمال کیا گیا تو یہ بات کلیئر ہو گئی کہ یہاں دولہا دلہن سے مراد جو ہے وہ یہ نہیں کہ شادی جس کی ہوتی ہے بلکہ کسی کے لیے اگر محفل سجائی جائے تو آج بھی دنیا میں کہتے ہیں کہ آج کی محفل کے دولہا یہ یہ ہیں اور نبی پاک کی شان تو یہ ہے اپنے مولا کا پیارا ہمارا نبی دونوں عالم کا دھولا ہمارا نبی تو بہرحال اس شعر کا مطلب آپ سمجھ گئے اب چلتے ہیں اگلے شعر کی طرف اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں نظر میں دولا کے پیارے جلوے حیا سے محراب سر جھکائے سیاہ پردے کے منہ پر آنچل تجلی یہ ذات بہت کے تھے اب ذرا پہلے مشکل الفاظ کے معنی سمجھتے ہیں یہاں پر آنچل سے مراد پلو ہے اور بہت سے مراد خالص اچھا اب اس شعر کا مطلب یہ بنتا ہے کہ جب نبی پاک علیہ السلاۃ والسلام الحمد جب معراج کی شب میرے آقا تشریف لے جا رہے تھے تو چہرہ بد دہا پر کچھ اس طرح کے جلوے برس رہے تھے کہ محراب نے حیا کی وجہ سے اپنا سر جھکا دیا جو آج تک جھکا ہوا ہے اللہ اللہ اور اس کے سیاہ پردے کے منہ پر اللہ تبارک و تعالیٰ کے نور اور اس کے خالص جلووں کے جلوے کی ایک چھلک ایک آنچل جو ہے ایک پلو ڈال دیا گیا اس طرح سفر معراج کے آغاز سے پہلے ہی یہ اہتمام کیا گیا کہ نبی پاک علیہ السلاۃ والسلام چونکہ سلطنت کے دولہ ہیں اور معراج کو تشریف لے جا رہے ہیں اگلے شعر کی طرف چلتے ہیں اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں خوشی کے بادل امٹ کے آئے دلوں کے تاؤس رنگ لائے وہ نغمہ نات کا سما تھا حرم کو خود وجد آ رہے تھے سبحان اللہ اب امنڈ سے مراد یہاں کیا ہے امنڈنا یعنی بڑی تیزی سے جمع ہو کر آنا اچھا تاؤس یہ مور کو کہتے ہیں رنگ برنگا جو پرندہ ہے بہت خوبصورت ہے سما سے مراد یہاں منظر ہے اب میرے میٹھے اسلامی بھائیو اس شعر کا مطلب کیا بنتا ہے کہ نبی پاک علیہ السلات وسلام جب معراج کو تشریف لے جا رہے ہیں تو رحمت و نور کے سارے بادل امڑ کے آ گئے ہیں جلدی جلدی جمع ہو گئے اور نور و رحمت برسانے لگے ہیں دلوں کے رنگین پرندے اپنا رنگ دکھا کر جھومنے لگے سرکار علیہ سلاۃ اسلام کی ہر طرف نعتیں پڑی جا رہی ہیں وہ نغمہ نعت کا سما تھا اور حرم کو خود وجد آ رہے تھے یعنی کعبہ پیارے علیہ علیہ اسلام کی شان سن کر اور دیکھ کر وجد کرتا رہا اور کعبہ بھی وجد کرتا ہے کعبہ بھی جھومتا ہے جی طرح جی ہاں میرے بیچ اسلامی بھائیوں روایتوں میں آتا ہے کہ نبی پاک کی جب ولادت باسعادت ہوئی اس وقت کعبہ معظمہ تین دن اور تین راتیں وجد کرتا رہا جھومتا رہا ان کے استقبال میں تو جس رات میرے آقا معراج کے دولا ام ہانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا گھر بالکل کعبہ شریف کے قریب تھا اب جبریل امین آئے ہیں رب کا بلاوا آیا ہے تو کعبہ بھی وجد کر رہا ہے سبحان اللہ کیا یعنی آپ ذرا غور کیجیے اب تک جو اشار چل رہے ہیں نا معراج کی شب تیاری کیسی تھی ابھی سفر شروع نہیں ہوا ابھی سفر سے پہلے ماحول بتایا جا رہا ہے کہ کعبے کا کیا کیا کیفیت تھی آسمانوں پر کیا چرچے تھے زمین پر کیا ہو رہا تھا نغمائے نات کا سما تھا حرم کو خود وجد آ رہے تھے اور اب چلتے ہیں آٹھویں شیر کی طرف آل حضرت فرماتے یہ جھوما میزا بے زر کا جھومر کہ آ رہا کان پر ڈھلک کر پھوہار برسی تو موتی جھڑ کر حتیم کی گود میں بھرے تھے اللہ اللہ پہلے کعبے کے غلاف کی بات بھی کر لی حضر اسود کی بات بھی کر لی کعبے کے وشت کی بات بھی کر کر لی تو میزاب زر کی بات کیوں نہ ہو حتیم اقدس کی بات کیوں نہ ہو میزاب وہ پرنالا ہے اور اس کے نیچے حتیم موجود ہے حال حضرت فرماتے ہیں کہ جھوما میزاب زر کا جھومر اب یہاں پر چونکہ دلہن کعبے کو تذکرہ کیا گیا ہے تو دلہن کا بناؤ سنگار بھی ہوتا ہے تو یہ میزاب جو ہے نا یہ دلہن کے ماتھے کا جھومر ہے اور جب کعبہ جھومے تو یہ جو جھومر ہے یہ ڈھلک کر کان تک آ گیا ہے پہار برسی یعنی جب آسمان سے پہار برتی ہلکی ہلکی جو بارش برستی برستی ہے تو حضرت فرماتے ہیں یہ نارمل بارش نہیں ہو رہی تھی کیونکہ معراج کی رات تھی نور کی بارش نور کے موتی گر رہے تھے تو پہار برسی تو موتی جھڑ کر اس میزاب زر سے موتی جھڑتے ہیں آج بھی بارش ہو تو پرنالے سے جو پانی گرتا ہے نا وہ حتیم کی گود میں ہی جمع ہوتا ہے حتیم کو گوند کی گود کی مثال دیا کہ ماں کی گود بھی اسی طرح ہوتی ہے اور حتیم بھی ایک اور جگہ اعلیٰ حضرت نے اسی حتیم کو گود کی طرف بڑا پیارا اشارہ دیا تھا کہ وہ ہے نا وہ پھر کے دیکھتے نہیں آغوش شوق آغوش شوق کھولے ہے جن کے لیے حتیم وہ پھر کے دیکھتے نہیں یہ دھن کدھر کی ہے تو اے میرے میٹھے اسلامی بھائی آلادت لکھتے ہیں کہ اب یہ جو میزاب زر ہے اس کا جو جھومر ہے یہ ایسا جھوما کہ کان تک جھلک کر آ گیا پہار برسی تو موتی جھڑ کر حتیم کی گود میں یہاں یعنی نور کی برسات اتنی ہوئی کہ حتیم کی گود بھی بھر گئی یعنی کعبہ مشرفہ پر کیا سما تھا ان چار اشار میں یہ سمجھایا گیا ہے میں دوبارہ پڑھتا ہوں غور سے سنیے سمجھنے کی کوشش کیجیے اور پھر مل کر جھومتے ہیں نئی دلہن کی پھبن میں کعبہ نکھر کے سمرا سور کے نکھر حجر کے صدقے کمر کے اکتل میں رنگ لاکھوں بناؤ کے تھے نظر میں دھولا کے پیارے جلوے حیا سے محراب سر جھکائے سیاہ پردے کے منہ پر آنچل تجل لیے خوشی کے مادل ابڑ کے آئے دلوں کے تاؤس رنگ لائے وہ نغمہ نات کا سما تھا حرم کو خود وجد آ رہے تھے یہ جھوما میزاب زر کا جھومر کہ آ رہا کان پر ڈھلک کر پہار برسی تو موتی جھڑ کر حتیم کی گود میں بھرے تھے نئی دلہن کی بھبن میں کعبہ نئی دلہن کی بھبن میں کعبہ نکھر کے سورا سور کے نکھرا کے صد سے کمر کے ہجر کے صد سے کمر کے گیت رنگ لاکھوں بناؤ کے تھے نظر میں دولہا کے پیارے جل جھکائے سیاہ پر دے منہ پہ آچر سیاح دے کے منہ پہ آچر تجلی ذات بحث سے تھے خوشی کے بعد اومن کے آئے خوشی کے بعد اومن کے آئے سما تھا نبائنا کا سما تھا ہر کو خود بار گے تھے جم سا کا جم تو موتی موجھے فار برسی تو موتی جھڑ حکیم کی میں بھرے تھے موجی بتی دوے سلح لا لا سلار بلا سلار اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ ہے چار سوئے شورا میرا جے مصطفیٰ ہے ہے چار سوئے شورا میرا جے مصطفیٰ ہے میرا جے مصطفیٰ ہے میرا جے مصطفیٰ ہے سبحان اللہ